<coughs> جس نے عالم اروا میں لبیک پڑی تھی وہی مکے اور مدینے جا سکتا ہے ہاں وہی مکہ جا سکتا ہے اسی کو حج اور عمرہ ملتا ہے ہمارا منا بھائی نے گھر سے لے کے مکہ تک پہنچا دیا عمرہ اثر پہلے ہو گیا اللہ قبول فرما صرف عمرہ میں جو لوگ ابھی جا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح عمرہ کریں گے بھائی بیچ میں بہت جگہ ہے اور مجمع باہر ہے اور آپ لوگ ٹھنڈک میں تھوڑا آگے آ جاؤ ان سب کو تھوڑی ٹھنڈک پہنچ گی آگے کی جگہ پور کر دو ماشاء اللہ تھوڑا آگے آ جاؤ دیکھو یہ کارنر پہ بہت جگہ خالی ہے سائڈ پر یہاں سے پریکٹس کرنا ہے تو اللہ جل ہو ہماری حاضری کو بے انتہا قبول فرماؤ عالم عرب نے لبیک کہی تھی جب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے سب کو بلایا تھا بیت اللہ پر بیت اللہ بننے پر آزان ہوئی تھی حج عمرے کی طواف کی جس نے اس وقت لبیک کہی وہ ضرور جائے ایک مرتبہ کہی ایک مرتبہ جائے گا دو مرتبہ کہی دو مرتبہ بار بار دما دم لبیک کہی وہ بار بار حاضری ملے گی اب یہ جو انہوں نے پہلا عمرہ کیا جو وطن کی نکاس سے ہوا اب وہاں پہنچنے کے بعد دوسرے عمرہ کرنا ہو وہاں دو بڑے عمل ہے بیت اللہ کے ساتھ دو بڑے عمل جڑے ہوئے ہیں ایک عمل کا نام ہے عمرہ جو چھوٹا حج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے ایک حج کیا اگر حج کو دس پندرہ دن باقی ہے تو حج سے پہلے بھی تمتو کا احرام باندھنے والے عمرہ کر سکتے ہیں احرام کی چادریں لے کر مسجد آہسہ جاوے وہاں نیت کرے لبیک پڑے پھر مکہ مکرمہ آئے سات چکروں کا طواف کریں صفا مروا کی صحیح کریں اور سر پر استرا پھرواوے بال ہو کہ نہیں ہو <clears throat> یہ چار عمل کریں گے ایک عمرہ ہو گیا مفتی صاحب کو پوچھا تھا کتنے عمرے کریں تو مفتی صاحب نے جواب دیا تھا خانپوری صاحب نے کہ جتنی ٹال چھلانے کی ہمت ہو اتنے کریں ہر عمرے کے بعد ٹال چھلانا پڑے گی استرا یا ریزر پھرانا پڑے گا بال ہو کے نہ ہو دوسری عبادت جو مکے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ طواف ہے بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ کا طواف ہوتا ہی نہیں حرام ہے صرف بیت اللہ کا ہی طواف ہے بیت اللہ کے باہر جو مسجد ہے اس کا بھی طواف حرام ہے مسجد کے اندر طواف کرنا فرض ہے طواف مسجد کے اندر ہوگا چاہے پہلی مال پہ سے کرو دوسرے سے کرو یا ٹاپ پہ کرو یا گراؤنڈ فلور پہ کرو جو جتنے طواف کرے گا اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے پچاس طواف اگر کسی کو مل گئے کسی نے ہمت کر کے کر لی سات چکر دو رکھا سات چکر دو رکھا اپنا بھی کر سکتے مرحوموں کا بھی کر سکتے پچاس طواف کیے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو تو طواف زیادہ کرے جتنے دن رہے نماز جماعت سے پڑھے مکے مقدمہ میں رہ کر اور مدینہ منوا میں رہ کر جماعت جاوے تو بولو کہاں ملے گی اتنی بڑی جماعت لاکھوں آدمی کی جماعت میں ہماری شرکت ہو جائے اور جماعت سے نماز بھی ایسی پڑھے کہ منہ میرا کعبے کے سامنے ایسی تو ہم نے یہاں سے بہت پڑھی وہاں نمازیں ایسی پڑھے کہ کعبہ منہ کے سامنے کیسی پڑھے بھائی کعبہ منہ کے سامنے وہ کعبہ منہ کے سامنے ہو تو اندر جانا پڑے گا مسجد میں وہ مسجد میں جانے کے لیے جلدی نکلنا پڑے گا بہت کھایا پیا سویا اب چالیس دن تو دم توڑ محنت کر لے جان توڑ محنت کر لے رہے ایک شاعر کہتا ہے لوٹ لو کلیم اب بند پڑی ہے بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ایک بزرگ دن میں ستر دباب کرتے رات میں ستر دباب کرتے ستر دباب کے بعد دو دو رکا تو کتنی رکعتیں ہوئی اور حافظ ہوں گے تو دو قرآن پڑھتے دن کا ایک رات کا ایک انہوں نے لوٹا ہے ستے طواف دن کے ستے رات کے دو دو رکعت اس کی نمازیں اور دن کا ایک قرآن رات کا ایک قرآن ہم جو ہے ٹارگیٹ اس کو بنا رہے ہیں کہ یہ کرنے جا رہے ہیں نہیں تو باتیں ایسی چلتی ہے کون سا ٹور کیا بنتا ہے کیا کھاتے اس میں ٹائم نکل جائے کیا خریدنا کہاں سے خریدنا یہ ساری لسٹیں یہاں پھاڑ دے رہے اب تو ہم وہاں اللہ کے گھر جا رہے ہیں بلاوا ہے بلائے بغیر کوئی یادتا نہیں اللہ کے گھر میں بلائے بغیر کوئی یاد نہیں سکتا تو نماز جماعت سے پڑھو وہاں جنازے کی نمازیں بھی آتی فرض نماز کے بعد سب سے بڑا درجہ جنازے کی نماز کا ہے کیسے خوش نصیب بندے ہوں گے جنہوں نے وہاں کی موت مانگی ہے اور ان کو ملی ہے ہر فرض نماز کے بعد جنازہ نہیں جنازے آئیں گے شاید ہی کوئی نماز آپ کو خالی ملے تو جنازے کی نماز بھی یہاں سیکھ لے اور ہر فرض نماز کے بعد سنت پڑھنے میں جلدی نہ کریں پہلے فرض نماز کے بعد جنازے پڑھے پھر سنتیں سلاد و الطبی کو سیکھ لے وہاں کا ہر دن بڑا ہر رات بڑی ہے سلاد الطبی کو سیکھے جو ٹائم ملے سلاد الطبی پڑھے آگے کی نماز کجا باقی ہے وہ کجا ادا کرے اللہ توفیق دے اسراف چار سوابین تو نمازوں میں وقت لگے قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن پاک وہیں اترا ہے سورت کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے مکی قرآن مدنی قرآن مکی سورت مدنی سورت ہجرت سے پہلے جو اترا وہ مکی قرآن ہجرت کے بعد اترا وہ مدنی قرآن وہاں پڑھنے میں عجیب لطف ہے پڑھنے میں سننے میں اسی لیے تو لوگ لاکھوں روپیہ آن دے کے رمضان میں وہاں رمضان وہاں کرتے ہیں وہاں سننے میں پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں آتی وہ قرآن کے اترنے کی جگہ ہے تو قرآن پاک کو ٹارگیٹ یہ سب ٹارگیٹ بنائیں گے تو وقت کو ہم صحیح استعمال کر سکیں گے نہیں تو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں زندگی تمام ہوتی ہے تو قرآن پاک دونوں ہر مین میں ایک ایک ختم کرنے کا ارادہ کریں خوب تسبیح پڑے ہاں تسبیحات بیت اللہ کو دیکھے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہے کلمہ پڑھتے رہے ایمان بڑھتا جائے گا بیت اللہ کو دیکھنے پہ بیس رحمت ہے وہاں ذکر تلاوت نماز پڑھنے پہ چالیس رحمت ہے وہاں طواف کرنے والے کو ساٹھ رحمتیں ملتی رہتی ہیں تو ذکر کے عادی بنے تلاوت کے عادی بنے خدمت سیکھے وہاں ایک دوسرے کے کام آنے کا بہت موقع ہے سب سے اچھا حاجی وہ جو خوب سلام کرے وہ سب سے اچھا حاجی وہ جو کھانا کھلاتے وہ سب سے اچھا حاجی وہ جو نرم کلام کرے نرم کلام سے دل جوڑ جاتے نے اوڑکھے دو یہ جرا جرا میں کیونکہ سب مالدار ہوتے تو بائیں بہت جلدی چڑھاتے تیرے جیسے پچاس میرے وہاں کام کرتے بھائی یہاں سب اپنی سبھی مالدار ہوتے گرمی والے تو اپنی گرمی بتا رہے آجی جی رہے سلام جو پہل کرتا ہے اس میں توازو ہے تو سلام خوب سلام کرے خوب سلام کرے وہاں جھاڑو مارنے والا بھی مسلمان ہی ہے کثرت سلام اور کھانا کھلاوے ہاں ایک دوسرے کو ہدیہ دے کھلاوے نرم بات کرے یہ سب سے اچھی حاجی کی کوالٹی ہے تو ہم خادم بن کے جاوے اور نیت اللہ کے لیے کرے حج اور عمرے کے بارے میں جو اللہ نے قرآن اتارا ہے واطم الحج وم اللہ حج عمرہ پورا کرو میرے لیے اللہ کے لیے کریں جانے سے پہلے حاجی بننے کا جذبہ سو کرنے کا جذبہ کلہار فوٹو جس نے اللہ کے لیے حج کیا وہاں فوٹوگرافی نہیں کریں گے جس نے نیت لوگوں کو بتانے کی ہے تو وہاں مینا پہ فوٹوگرافی عرفات میں طواف میں صفا پہ مروا پہ میں تیرے کھینچتا ہوں تو میرے کھینچ جو سیکھے بغیر مجمع آتا ہے آپ دیکھیں گے اس وقت حرم صرف فوٹوگرافی ہو گیا ہے اس وقت کا حرم صرف فوٹوگرافی ہو گیا ہے آپ لوگ ایسا کر کے بتاؤ کہ انشاءاللہ تم کو دیکھ کر لوگ یوں کہے کہ نہیں ایسے حاجی ہونا چاہیے حاجی ہو تو سورج جیسے ایک کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے وہ موبائل ہے تو کوئی دین کے کام کے لیے ہے باقی ایک دوسرے کے فوٹے فوٹوگرافی علماء کو پوچھو بغیر مجبوری کے تصویر حرام ہیں ہاں مجبوری میں پاسپورٹ میں مجبوری میں فوٹو کھینچوانا پڑتے باقی خالی خالی تو انشاءاللہ نیت کرو فوٹو سے بچائیں گے فوٹو سے وہ بچتا ہے جس کی نیت اچھی ہے وہ یہاں بھی بھول ہار نہیں کرے گا دیکھ بھی نہیں چڑھائے گا ابھی اثر میں آئے کس نے دیکھ کھلائی بھائی اور یہاں بھی فوٹوگرافی نہیں ہوگی اور یہاں ویوہار بھی نہیں پڑے گا ویوہار یہ کا ویوہار گھر والی دلہن بنتی ہے جانے والا دلہا بنتا ہے وہ کھانا ہوتا ہے پھر چوپڑی میں ویوہار لکھا جاتا ہے یہ ویوہار وہاں آپ کو بہت بھاری پڑے گا بہت بھاری پڑے گا کیا ہوگا کس نے کتنے دیے اس کو کیا لا کے دینے کا پانچ سو والے کو کیا دے رہے مسلح بھی نہیں آتا ہزار والوں کو کیا دے رہے پانچ سو کے تو بارہ روپے بنیں گے بیس روپے بنیں گے بیس میں مسلح بھی نہیں ملے گا ہزار والوں کو کیا دے دو ہزار والے کو کیا دے پھر میاں بیوی کی روز کی لڑائی تو سب تیرے والے کا لیتی ہے تو میرے والوں کا کیا میاں کہتا ہے تیرے والوں نے دیے لا کیا بیوی کہتے تمہارے والوں نے بھی کیا دیے ہے لاؤ لیل بتاؤں میں یہاں تک کہ اس مسئلے پر وہاں طلاق ہوتی ہے اس مسئلے پر طلاق ہوئی پچھلے سال تیرے والوں نے کیا دیا نہیں میرے والوں نے کیا دیا بھائی ہم کچھ لینے نہیں جا رہے اللہ کے گھر اللہ کو اپنا بنانے جا رہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ ہم کو مل جائے اور مدینے جائیں گے ہم کو کچھ نہیں چاہیے حضور کے طریقے پر ہماری زندگی آ جائے ہم سنی بن جاوے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند بن جائے ایسا ہمارا وقت گزرے گا مکے میں اور بھی انشاءاللہ بہت تفصیل ہے مفتی صاحب سے پوچھا تھا حج سیکھنے میں کم سے کم کتنا وقت چاہیے کم سے کم کم سے کم ایک سال چاہیے کتنا وقت چاہیے حج سیکھنے میں ابھی تو جگہوں کے نام بھی لوگوں کو یاد نہیں رہتے پچھلے دو سال پہلے حاجیوں کے تین دن کے جوڑ کے بعد ایک حاجی پوچھتا ہے کہ ایک چکر اتنے ایک طواف میں ایک چکر اتنے ایک میں کتنی مرتبہ جیسے منا بھائی نے سمجھایا ایسا کتنی مرتبہ آ گیا سات چکر کا ایک سوال وہ تین دن لگانے کے بعد پوچھتا ہے تین ایک چکر یعنی ایک ٹوک میں بار بار سننا پڑے گا سال میں دو مرتبہ ہم نماز پڑھتے عید کی ابھی عید گزرنے کو کتنے دن ہوئے کتنے دن ہوئے ایک ہفتہ ہوا میں پوچھوں گا نہیں بھائی پریشر کوئی کا ہائی ہو جائے لیکن ابھی کسی کو پوچھے کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ عید کی نماز سمجھاؤ کس طرح پڑھنے کی زندگی میں کوئی نے سو پڑھی کوئی نے دو سو پڑھی کوئی نے پنچوتر پڑھی کوئی نے ستر پڑھی سال کی دو تو اپنی عمر کے حساب سے دیکھ لو کتنی پڑھی وہ ابھی پوچھے تو یاد نہیں تو عمرے اور حج کتنے کیے بھائی پھر بھی شیطان تو پھونک یہی مارے گا کہ یہ تو سب آتا ہے پڑے گی یوں دیوائے گی سب آ جائے گا اپنے ٹور میں سب بہت جانکار ہے بہت ہوشیار لوگ بھائی اپنے ساتھ جو ہے پرانے حاجی ہو یا اچھے عالم ہو یا ٹور والا بہت ایکسپرٹ ہو وہ ہم کو پکڑ پکڑ کے کچھ چھوڑا کراوائے وہ تو کہے گا یہاں سے دباؤ شروع کرو یہاں سے صحیح شروع کرو دعائیں مانگنا پڑھنا کیا فرض ہے کیا واجب ہے کیا سنت ہے اس کے لیے بھی ایک پروگرام بنایا ہے کہ یہ تمام مجمع اور جو یہاں نہیں پہنچ سکا وہ تمام مجمع ویارہ دے گا ویارہ میں تین دن لگائے گا یہ تین دن میں نو ٹکا کنفیوژن دور ہو جاتا ہے باقی کتاب پڑھنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا ملا علی کاری بہت بڑے بزرگ گزرے انہوں نے حج کی پہلی کتاب لکھی مناسب مناسی کے حج جب وہ حج میں گئے تو صفا مروا میں دسویں چکر میں ایک بچہ مفتی صاحب کہتے تھے وہاں پہلے تھوڑا معمولی کھانے کی چیز بھی بکتی تھی سفا مروا کے بعد ایک بچے نے دیکھا یہ بڑے میاں کب سے صحیح کر رہے پوری نہیں ہو رہی ہے بڑے میاں کو پوچھا کہ بڑے میاں آپ کا کون سا چکر ہے ان کے پانچواں بچے نے پوچھا کچھ بیچ رہا تھا اس نے پوچھا کس طرح گنتے بڑے میاں ان کے سفا سے مروا اور مروا سے سفا ایک چکر تو وہ تعجب میں پڑ گیا کہاں سے آئے کیونکہ عراق سے کیونکہ عراق میں تو ابھی ایک بہت بہترین کتاب لکھی گئی حج کے مناسب کے اوپر مناسب کے حج پر ملا علی کاری نے لکھی ہے تو وہ کہنے لگے میں ہی ملا علی کاری ہوں یہ حج ایسا ہے بار بار سیکھو بار بار سنو بار بار سمجھو کیونکہ حج بن گیا تو زندگی بن گئی ہاں ایک بزرگ نے تو لکھا ہے حج ایک داو ہے ہار گئے یا جیت گئے ہار گئے یا جیت گئے یا ہارے یا جیتے اگر حج جیت گئے تو پوری زندگی جیت گئے حدیث پاک کا مفہوم ہے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ایک حاجی چار سو کو جنت میں لے جائے اور دوسری روایت ہے چار سو گھرانوں کو لے جائے چار سو خاندان کو سیٹ خاندان ملک خاندان پٹان جری والا فیملی وہ فیملی موتی والا یہ فیملی وہ فیملی ایک ایک فیملی میں ہزاروں آدمی ہوتے چار سو فیملیوں کو جنت میں لے جائے گا کتنا بڑا عمل ہے جس کے بارے میں قرآن میں پوری سورت اتاری اللہ نے سب سے آخر میں نازل ہوا ہے ان شاء اللہ بہت سیکھ کے جائیں گے سب نیت کرو گیارہ بھی آئیں گے اب اپنے تھوڑے دنوں کے بعد مدینہ جائیں گے اور ابھی منا بھائی نے سنا ہے کہ پندرہ ایک فلائٹ تو ایسی ہے جو سیدھی یہاں سے مدینہ منورہ جائے گی تو مدینہ کی تیاری بھی یہاں سے کرنا پڑے گی اور وہاں جانے کے بعد بھی دس پندرہ بیس دن کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی جو حج سے پہلے مدینہ جائیں گے مکے سے تو وہ احرام لے کے جاوے اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے آوے عمرے کا احرام باندھ کے آ رہے تو ایک عمرہ اور مل جائے گا دوسرے عمرے کرنا ہو مسجد آئسہ جاؤ مسجد نمیرہ جاؤ ارے مسجد جیرانا جاؤ اور حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے آنا پڑے اب مدینہ منورہ جانے میں بھی پہلے نیت کرنا پڑے گی نیت پر علماء نے بہت لمبی بحث کی کہ نیت میں کیا کریں آخری کلام یہ ہے کہ دو نیتیں ساتھ کر لو تو کوئی اختلافی نہیں رہے حجر شیخ نے نیت پر لمبی بحث اس میں بڑے بڑے اللہ والوں کے کوٹیشن نقل کیے ہیں کال نقل کیے ہیں آخری نیت یہ ہے دونوں نیتیں ساتھ کر لو کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے ملاقات کو زیارت کہتے اور جانے والے کو جائر حرم کہتے زیارت کرنے والا دوسری نیت مسجد نبوی کی عبادت دونوں نیت ساتھ کر لو مسجد کی اور آپ کی ملاقات اور خالص نیت یہاں بھی ہونا چاہیے کہ یہی مقصد کے لیے میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں بھائی سمجھ میں آ گئی اب جانے وقت کیا کریں یہاں سے لبیک پڑھتے ہوئے گئے تھے اور احرام باندھ کے گئے تھے وہاں مدینہ منورہ جاتے وقت کیا کرتے ہوئے جاوے ہیں مدینہ منورہ جانے کا سب سے بڑا وظیفہ درود پاک کی کثرت خوب درود شریف پڑھتے ہوئے جا رہے چھوٹے بڑے کوئی بھی درود پاک زبان پہ درود ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا تابے دار یہاں سے بنا رہے اوپر سے لے کے نیچے تک حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سجاوے سنتوں کو سجاوے بال کی سنت اگر مدینہ سے جا رہے ہیں تو ادا ہو جائے گی ایک سر کے بال ہو جائیں گے اور انڈیا سے ڈائریکٹ جا رہے تو پتیلی کٹ شاہ کٹ فاروق کٹ شیواجی کٹ یہ سب کٹ نہیں ہونا چاہیے کون سی کٹ ہے ایک سر کے بال سنت ہو گئے چھوٹے رکھو بڑے رکھو جلفے رکھو ایک سر کے بال ہو پھر نیچے اترتے جاؤ آنکھوں میں سرما لگا ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے پھر چہرے پر حضور کی پہلی نظر پڑے گی پہلی نظر ہم اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کس پر پڑے گی چہرے پر پڑے گی تو چہرہ کیسا ہونا چاہیے چہرہ سب سمجھ لو بھائی چہرہ نبی والا چہرہ ہونا چاہیے جس کو اللہ نے جیسی دی ہے لیکن ایک مٹھی تک بڑا ہے نہیں تو این ایم کٹ بھی ہے شیواجی کٹ بھی ہے کوہلی کٹ بھی ہے فرینچ کٹ اتنی ایسی کٹ نہیں لے چلے نبی کٹ چلے گی اور کوئی نہیں چلے گی اللہ کے یہاں ایک طریقہ مقبول ہے جنت تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ نبی والا راستہ ہے تو چہرہ بھی نبی والے طریقے پر ہو پھر لباس ہے تو جیسے احرام سفید تھا مدینے کے لیے دو تین جوڑے سفید سلا لے میلے زیادہ ہوتے وہاں فری میں دھوتے یہاں بھی اللہ کرے سفید کی عادت پڑ جائے چلو کوئی بات نہیں رنگین پہنو سفید پہنو کوئی فرض واجب نہیں جی، مدینے کے لیے تو کم سے کم سفید سلا لے اور وہ بھی سنت کٹ ہو کرتا تھوڑا نیچا ہو پائجامہ تھوڑا اوپر ہو کٹنوں کے اوپر نہیں تو بڑی رات کو بھی مغفرت نہیں ہوتی اتنا بڑا گناہ ہے تکبر کی علامت ہے ٹوپی ڈھنگ کی ہو ٹوپ ہماری ٹوپی کوئی فرقے کی طرف منسوخ نہیں کرتی ہو کہ یہ ٹوپی تو ان کے بڑے بابا یہ ٹوپی تو ان کے سابری بابا یہ ٹوپی تو فلانے بابا یہ ٹوپی تو ہماری ٹوپی بھی بتا دیتی ہے کس کا مرید ہے ہم تو حضور کے امت ہی بن کے جا رہے کسی بابا کے باپو کے مرید بن کے نہیں جا رہے ہم تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو نارمل ٹوپی ہو لباس ہو اور مدینہ منورہ کی طرف ہمارا ارادہ ہو کثرت سے درود پاک پڑے اور محبت اللہ کے نبی کی جتنی ہمارے دل میں ہوگی اتنا مدینے سے فائدہ ہوگا اور محبت آداب محبت خود سکھا دے گی محبت آداب محبت خود سکھا دے گی جس کو ملنے جا رہے ان کو پہچانتے ہی تو بولو کیا کریں گے آپ کون آپ کی ہستی کیا ہزاروں کتابیں علماء نے لکھی ہے اور ہر کتاب کے آخر میں لکھا ہے بادس خدا تو ہی بزرگ بس قصہ کوئی آپ کی سنا بیان نہیں کر سکا بیان نہیں کر سکا آج تک بادس خدا تو ہی بزرگ بس قصہ مختصر اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہی نبی کا ہے اگر آپ کو پیدا کرنے کا اللہ ارادہ نہیں کرتے تو نہ جمی بنتی نہ آسما بنتا نہ جنت بنتی نہ فلک بنتا کچھ نہیں بنتا سب اللہ کے نبی کے صدقے میں پیدا ہوا ہے تو آپ کو ہم پہچانے جس دن آپ پیدا ہوئے پوری دنیا کے بادشاہ گونگے ہو گئے جس دن آپ پیدا ہوئے پوری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے جس دن آپ پیدا ہوئے ایک ہزار سال سے جلتی ہوئی ایران کی آگ بجھ گئی پیدا ہوئے آپ مکہ میں اور ایران کی ایک ہزار سال سے آدمی بجے تھی وہ آرٹسٹ پرست تھے اور وہ آپ اچانک بک گئے پوری دنیا کی سپر پاور کسرا اس کے محل کے چودہ کنگورے گر گئے چودہ کنگورے گر گئے عجیب عجیب حالات پیدائش سے شروع ہو گئے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھ کے جا ابھی سے پڑھنا پڑے گا آپ کون آپ کی زندگی کیا آپ کی جوانی کیسی آپ کا بچپنا کیسا ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی کے ایک اشارے میں کتنی طاقت پانچ انگلیوں میں کتنی طاقت وہ ہاتھ میں کتنی طاقت اس جسم سے نکلنے والے عمل میں کتنی طاقت جس کو ہم سنت کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے جاؤ خوب پڑھے سیرت کو سیرت سرکار مدینہ سیرت مصطفیٰ معتبر علماء کو پوچھ کر سیرت کی چھوٹی موٹی کتابیں ہم کو تو بچوں کو مکتب میں پڑھائی جاتی ہے اتنا بھی علم نہیں باپ کا نام دادا کا نام دادی کا نام آپ کی بیویوں کے نام آپ کی بکریوں کے نام بکریوں کے بھی نام تھے کتنے گھوڑوں پہ سواری کی ان کے بھی نام ہیں کتنے اونٹ استعمال کیے اس کے بھی نام ہیں ارے سر میں کتنے بال اللہ کے نبی کے سفید تھے وہ بھی علماء نے جمع کیے اتنی محنت کسی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے اس ہستی کو ہم ملنے جا رہے ہیں تو ہمارے چال بال سب بدل جائیں گے عظمت دل میں پیدا ہو جائے گی اور عظمت اتاد پہ ڈال دے گی ہر کام سنت طریقے پہ راستے میں ہو کھانے کی سنتیں پیشاب پاکانے کی سنتیں کپڑے پہننے کی اتارنے کی تھوڑا وقت اللہ کے راستے میں لگ جاوے جانے سے پہلے تو ہر کام کی سنتوں کی عادت پڑ جائے چلے کا وقت ختم ہو گیا تو تین تین دن دو تین مرتبہ لگا دے تاکہ ہماری زندگیوں میں اتباع سنت آ جائے تو یہ سنت کے آداب کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے اور آپ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تو ابھی سے پڑھنا پڑے اور ناتیا کلام پڑھے اشعار والا کلام پڑھے جو اشعار والا کلام دل میں اور محبت پیدا کرتا ہے علماء نے لکھا ہے اشعار پڑھے اگر آتے نہیں تو سنیں ہمارے پاس موبائل ہے ہینڈ فری لگاؤ جنید جمشید کی ایک سے ایک ناد ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے جو رو پہ میرا نصیب آ رہا ہے پوری ناد ہے اور یہ آپ کو کتاب ملے گی رفیع کے حاج اور حاجی اس میں بھی ایک جو ہے جیسے یہ بہت آسان عام فہم ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا یہ دوا وہاں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ میری آنکھیں ترس رہی ہے دیدار مصطفیٰ کو دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا دستے کرم خدایا ایک لمحہ چاہتا ہوں گر کاب میں پھنسا ہے آقا میرا سفینہ تیری یاد بن گئی ہے میرا دین اور ایمان مرنے سے کم نہیں ہے ان کے بغیر جینا میں تڑپ رہا ہوں ساجد سہ دو جہاں کے خاطر تیرا قرب چاہتا ہوں نہیں چاہیے دفینا میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتوں کو نہ پوچھو میرے نام سے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دوا وہاں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ نعت پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے اور علماء نے ایک عمل بتایا ہے ایک ہزار مرتبہ انا آتینا کی صورت پڑے یہ تو بندوں کا کلام ہے انا آتینا اللہ پاک نے حضور کی شان میں نازل اللہ کا کلام تو ایک ہزار مرتبہ اگر جو سفر میں پڑھ رہے تو تجربے والا عمل یہ ہے کہ عشق نبی کی جو ضرورت ہے مدینہ میں وہ پیدا ہو جائے گا اور سن سناٹ ہماری گاڑی پانچ گھنٹے میں مدینہ پہنچ جائے گی اور انڈیا سے جانے والوں کا پانچ گھنٹے میں پلین بھی پہنچ جائے گا پہلے گیارہ دن نو دن آٹھ دن لگتے تھے اللہ نے ہم کمزوروں کے لیے آسان کر دیا اے سی میں چلے جائیں گے سن سناٹ جب مدینہ جاوے تو مدینے کی عظمت دل میں پیدا کرے کہ کوئی بے بےعدبی نہیں ہو جائے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی کے قدم گرے یہ وہ جبا ہے جگہ ہے جہاں جبرائیل میکائل فرشتے آتے رہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہے یہ وہ جگہ ہے جب آج تک اولیاء اکرام بزرگا نے دین آتے رہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے دین دنیا میں پھیلا ہے ہاں یہ پہلا مرکز بھی یہ ہے آخری مرکز بھی یہ ہے دین یہاں سے دنیا میں پھیلا مکے میں تو اتنے مجاہدے تھے اتنے مجاہدے تھے کہ بال نہیں جا سکتے تھے پھر بھی دو جماعت بھیجی تھی پہلی ہجرت دوسری ہجرت اتھوپیا کی حفصہ کی لیکن مدینہ سے تو پوری دنیا میں جماعتیں نہیں تھیں پوری دنیا میں مسلمانوں کو بھیجا جاؤ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ نبی والا کام آپ آخری نبی ہے تو اپنی امت کو اپنا کام اپنی زندگی میں سمجھا کر سکھا کے گئے دس سال کے قیام میں ڈیڑھ سو سفر ہوئے تو یہاں سے دین دنیا میں پھیلا اور قیامت کے قریب دین مدینے میں آ کے سمٹ جائے گا ہاں پھر مرکز بدلتے رہے عراق ہوا شام ہوا اور بغداد ہوا رسیا ہوا انڈیا ہوا بدلتے رہے لیکن آخری مرکز جو ہے وہ مدینہ ہی ہے دین سمیٹ کر مدینہ میں ہی آ جائے گا تو اس جگہ میں جا رہا ہوں جو پوری دنیا کا مرکز ہے جہاں سے پوری دنیا میں دین پھیلا ہے جہاں اللہ کے نبی کی مسجد ہے مسجد نبوی جہاں کی نماز کا ثواب پچاس ہزار برابر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی جو طاقت رکھتا ہو اس بات کی کہ مدینے میں مرے وہ مدینے سے باہر نہیں جاوے کوشش کرے مدینے میں مرے سب سے پہلے جنت میں جانے والا لوٹ وہ مدینے میں دفن ہونے والا جنت البقی میں دفن ہونے والے بقی الگرکت میں دفن ہونے والے سب سے پہلے جنت میں جائیں وہ قبرستان بھی مدینے میں ارے جنت مدینے میں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ایک ٹکڑا مدینے میں ایسا ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے میں کوئی جاوے اور انڈیا آ کر قسم کھاوے اللہ کی قسم میں مدی جنت میں جا کے آیا تو علماء نے لکھا ہے اس کی قسم سچی ہے وہ جنت میں جا کے آیا ہے لیکن جو سیکھ کے جائیں گے اس کو وہ ٹکڑا ملے گا جو سیکھ کے جائیں گے اس کو وہ ٹکڑا ملے گا نہیں تو تو بازاروں کے چکر کھا کے ہی واپس آئے گا جنہوں نے لیس بنائی یہ کپڑا اسکیٹی باسکی سیمسنگ راڈو یہ وہ وہ تو سامان لے کے آئیں گے تھیلے بھر کے اور جنہوں نے دین سیکھا مکے کا دین سیکھا مدینے کا وہ تو جنت کے ٹکڑے میں جا کے آئیں گے انشاءاللہ نیت کرو سیکھ کے جائیں گے گیارہ بھی تین دن ضرور آئیں گے یہاں تو صرف ہائی لائٹ بتائی جاتی ہے بھائی وہاں تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتایا جائے گا اور پھر پورے شہر میں ہلکے چلیں گے پورا حج تک چوڑ گڑھ کی مسجد میں جنتا نگر کی مسجد میں اون کے اندر چاروں طرف روز یعنی روز نہیں تو ہفتے میں دو دن خج عمرہ سکھایا جائے گا وہاں بھی جاتے ہی رہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ کا موقع اکثر کو ملتا ہے خوش نصیب ہے جو دو تین مرتبہ چلے جاتے ہیں سیکھ کے جاوے ان شاء اللہ تو جنت کا ٹکڑا بھی وہاں ہے کیا سناوے جن وہاں ایک ایک چیز وہاں کی تو دھول میں بھی صفا ہے وہاں کی تو ہوا میں بھی وہاں کی ہوا ہو وہاں کی کیا ہوا ہو غبارے آنکھوں کا سرما ہاں غبارے مدینہ وہاں کی غبار میں بھی ہاں بالوں کے سانوں پر ہوا ہو اور وہاں کی دھول ہو ہماری آنکھوں کا سرما کتنے لوگ وہاں چمپل بھی نہیں پہنتے عظمت کی بات ہے خیر یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہم سیکھ کے جا رہے ہیں تو مدینے کی عظمت مسجد نبوی کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا کرتے ہوئے اس کے لیے آسان شکل ایک بزرگ نے بتائی کہ ابھی تو ہمارے پاس یہ کتابوں کے نام لیے وہ بھی ڈھونڈنے کا ٹائم نہیں تو چلو فضائل حج حضرت شیخ زکریا نے لکھا رحمت اللہ علیہ نے اس میں مکہ کا بھی بیان ہے مدینے کا بھی بیان ہے تو فضائل حج کی کتاب دو مرتبہ پڑھ لے کم سے کم دو مرتبہ پڑھ دو مرتبہ مفتی عباس صاحب نے ایک خواب بیان کیا تھا ایک بہت بڑے اللہ والے نے حضرت شیخ کی حیاتی میں خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ تعمیر کر رہے حضرت شیخ تعمیر کر رہے انہوں نے تو تعمیر حضرت شیخ سے پوچھی انہی سے تعلق تھا تو حضرت شیخ نے کہا بھائی میں ابھی فضائل حج لکھ رہا ہوں اور آج تک جنہوں نے مکہ لکھا ہے ساتھ میں مدینہ لکھا ہی ہے اکثر لوگ مدینے میں جاتے تھے انشاءاللہ مدینے کو بھی سیکھے مدینے میں ایک بھول تو ایسی ہوتی ہے کہ زندگی بھر کی نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں یہ حج کیا جیرو ہو گیا عمرہ کیا جیرو ہو گیا آج تک کی نماز جیرو ہو گئی نام اعمال سے تمام نیکیاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں زیرو ہو جاتے ایک بھول مدینے میں ایسی ہوتی ہے اللہ کرے ہم سے نہیں ہو بتا دیتا ہوں چالو اس میں یاد دلا دیو بھول جاؤں اب جو ہے ہم مدینے میں اپنے روم پر جا اپنے بلڈنگ پر جا رہے اور غسل کرے دلہے کی طرح اچھے کپڑے پہنے اور اچھا عطر لگاوے حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر بہت پسند ہے لیکن عطر بھی اچھے اور مہنگے لے مشک سماما امبر اوت ایسے ادھر اللہ کے نبی لگاتے تھے ہم لوگ لگاتے London night evening in Paris Laila کا پسینا چارلی چیپلن چارلی در چارلی اور اللہ کے نبی اود لگاتے تھے مشک لگاتے تھے سماما لگاتے تھے امبر لگاتے تھے اتنی باٹلی بہت مہنگی آئے گی مدینے جا رہے اچھا ادھر اچھے کپڑے ادھر لگاؤ سرما لگاؤ اللہ توفیق دے تو اماما باندھو ایک بھی اماما دکھتا نہیں اماما بھول گئے ہم ایک ہے یہاں بندہ سیکھ لے گالی گاڑیوں پھرا نہیں کہا اللہ تو فیق دے ماما باندھے اللہ کے نبی کی نظر ہم پر پڑے تو کہہ دے یہ میرا ہے میرا ہے بس الہی تیرے در پہ تیری نبی کے در پہ نبی کی سباہت لے کے آیا ہوں حقیقت تو اسے کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں خالی باہیہ دیکھاؤ تو بناؤ اللہ اندر ہمارے اندر ہمارے اندر عشق نبی اور اطاعت نبی ہمارے اندر بھر دے گا سورت تو لے کے جاؤ <laughs> تو ان اوپر سے نیچے نبی والے بن کے جاؤ عطر لگاوے اور جانے سے پہلے صدقہ دے دے ایک قرآن کی آیت پر عمل ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوسی کرنے سے پہلے صدقہ دیا صدقہ دے اور یہاں پہلے وہاں مکے میں پہلے طواف تھا یہاں پہلے مسجد کا حق ہے وہ چمبلوں والی سنتیں وہ سب ابھی آ گئی مکے کے بیان اپنے ساتھ تھیلی رکھو چمبل ساتھ رکھو مسجد کی پانچ سنتیں ادا کرو یہ مسجد چورس مسجد ہے یہاں گم ہونے کی سمبھاونا بھی بہت کم ہے پھر بھی گیٹ نمبر لکھ لو پہلے دو رکعت تحت المسجد پڑھو مکرو وقت نہیں ہوتا دو رکعت سلاد التوبہ پڑھو کہ آج تک حضور کے طریقے چھوڑے اللہ تو معاف فرما دے ابھی اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور سب سے بڑی بھول اور چوک تو میرے سے یہ ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے ایک کام دے کے گئے تھے عرفات کے میدان میں صحابہ کو دیا تھا صحابہ نے تابعین کو تابعین نے طب تابعین کو طب تابعین نے اولیاء اللہ کو اور وہ ہم کو دے کے گئے کہ دین پر چلو اور دین کو دنیا میں پہنچاؤ وہ کام میں نے کیا نہیں نہ دین پہ چلا ہوں پورا نہ دین میں نے پہنچایا ہے حضور کو کیا چہرہ دکھاؤں گا کیا چہرہ دکھاؤں گا گا تو دین دین پہ چلوں بھی اور کو لوگوں تک پہنچاؤں گا ان شاء اللہ اللہ الرحیم ہے پچھلی کو معاف کر دے گا آئندہ کی توفیق دے دے دو رکا شکرانی کی پڑھو کہ اللہ تو نے مدینہ دکھا دیا کتنے لوگ تو رو رو کے چلے گئے الہی دکھا دے بہار مدینہ جہاں پر ہے میرے تاجدار مدینہ لیکن مدینہ نہیں دیکھ سکے جن کے ہاتھ میں پورا ہندوستان تھا ایسے مغل بادشاہ بھی نہیں دیکھ سکے ہاں یہ تو ہم جیسے فقیروں کا نصیب ہے کہ جو مکہ بھی دیکھ لیں گے اور مدینہ بھی دیکھ لیں گے تو دور کا شکرانے کی پڑے فرض نماز تیار ہو پہلے فرض نماز پڑھے پھر سلام پڑھنے کے لیے آگے بڑھے سلام پڑھنا چوبیس گھنٹے ابھی چالو رہتا ہے اور اس کے لیے ایک ہی دروازہ ہے تو وضو کر بے اور آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا نیچی نگاہ آہستہ قدم اور جوان پہ درود اور دلوں میں اللہ کے نبی کی عظمت کہ یہاں وہ ہستی آرام فرما ہے جن کے صدقے میں سب کچھ بنا ہے تو درود پاک پڑھتے ہوئے آہستہ قدم سے لائن میں کھڑے ہو جائے دھوپ ہو تو برداشت کرے دھوپے تو سلام پڑھنے جائیں گے تھوڑی دیر بعد دھوپ میں بھی کھڑا رہنا پڑے ایک آدمی نے کہا یہاں کی دہی کھٹی ہے اللہ کے نبی نے خواب میں بسارت دی مدینہ چھوڑ دے دہی کھٹتی ہے چھوڑ دے مدینہ اس نے علماء کو مشورہ لیا تو علماء نے کہا تو چھوڑ دے حضور کی ناراضگی میں تجھے یہاں کچھ نہیں ملے گا تو نیچی دھوپ کو برداشت کرے نبی کو ملنے آئے ہاں ریشن کارڈ کی لائن میں ٹکٹ کی لائن میں پتہ نہیں کہاں کہاں کھڑے رہے اور نبی کے سلام پڑھنے کی لائن میں کھڑے رہتے ہم کو بوجھ پڑتا ہے درود پاک پڑھتے ہوئے آہستہ قدم سے آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بابو سلام ایک دروازہ ہے مسجد کا وہاں سے اندر لے لیں گے اندر بیچ میں ایک پردہ ہے پردے کے ڈابی طرف یعنی روزے سے قریب معذور اور کمزور بوڑھوں کو جانے دیتے ہیں اور پردے کے ادھر سیدھی طرف مضبوط ماشاءاللہ جوانوں کو ادھر وہ بیچ میں سے پولیس والے ہی ڈیوائڈ کر اور اب تو یہ حالت ہے کہ دو منٹ بھی کھڑے رہنا نصیب نہیں ہوتا دو منٹ ایک منٹ بھی وہاں روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونا نصیب نہیں ہوتا تو جو روزے اقدس پر عمل کرنے کے ہیں وہ چلتے چلتے کر لیں صرف ایک عمل سامنے کریں باقی سارے عمل چلتے چلتے کر ہوئے وہاں کھڑے رہنا ابھی نصیب نہیں ہے اتنی پبلک بڑھ گئی کاش ہم بہت پہلے جاتے ابھی بہت مجمع ہے خیر پھر بھی گنیمت ہے روزے اکدس پر چار پانچ عمل کرنا ہے کتنے عمل کرنا ہے ہر مرتبہ سلام تو کرنا ہی ہے پہلا سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سنہری جالیاں ہیں پہلی جالی خالی ہے لیکن لوگ سیکھ کے نہیں جاتے وہیں سلام پڑا کرتے ہیں بیچ والی جالی میں تین ہال ہے ایک بڑا ہال ہے دائرہ پھر دو چھوٹے ہال ہیں یہ بڑا ہال یہ بتاتا ہے یہ بڑے ہال کے پیچھے اللہ کے نبی کا چہرہ ہے چھوٹا ہال یہ بتاتا ہے اس کے پیچھے سدھی کے اکبر آرام فرما ہے اور تیسرے ہال کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے علماء نے ان کی شکل بیان کی آٹھ شکلیں ہیں آٹھ کال کبھی ہیں اس میں ایک کال سب سے زیادہ کبھی کہ پہلی قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی پیچھے صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی اور ان کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ کی اور ایک جگہ خالی ہے بولو کون جائے گا اس میں عیسی ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جگہ خالی ہے وہاں آرام کریں گے تو اپنے تینوں کو سلام کرنا ہے اب پہلے تو لمبے لمبے سلام وہاں لوگ پڑھتے بھی تھے یاد بھی کرتے تھے اب تو صرف اتنا نصیب ہو جائے تو غنیمت ہے وہ سلام بھی یاد کر لے السلام تو السلام علیکم یا رسول اللہ کھڑے رہ کر ادب سے چہرہ جو ہے ادھر جالی کی طرف کرے اور ایسے کھڑے رہے کال باندھ کے نہیں کھڑے رہے اور آفیسر کی طرح نہیں کھڑے رہے ہاں آفیسر بن کے نہیں جا رہے وہ کال باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے رہتے آج چھوڑ کر نیچی نظر اور سلام پڑے اور دل میں تین عقیدے ایکٹیو کریں تین عقیدے تازہ کریں ایک تو میرے آنے کی حضور کو خبر ہے دوسرا آپ حیات النبی ہے اور تیسرا اللہ کے نبی نے خود فرمایا میں ہر ایک کے سلام کا جواب دیتا ہوں تو میرے سلام کا جواب آ رہا ہے لیکن میرے کان میں نے گائن سن کے گیبت سن کے میوزک سن کے خراب کیے مجھے نہیں سمجھ پڑتی آج بھی اللہ والوں کو حضور کا جواب ملتا ہے جنہوں نے کانوں کو گناہوں سے بچایا ہے تو سلام کا جواب آ رہا ہے آپ حیات النبی ہے میرے آنے کی حضور کو خبر ہے اور ادب سے مدم آواز سے سلام پڑے السلام تو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام تو السلام علیکم یا نبی اللہ السلام تو السلام علیکم یا خیر خلق اللہ السلام تو السلام علیکم یا خاتم الانبیاء پھر اطیات والا سلام السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ اتنا ٹائم مل جاوے تو الحمدللہ للہ کہیے پھر تھوڑا آگے بڑھ کے السلام علیکم یا بابا کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر تھوڑا آگے بڑھ کے السلام علیکم یا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اب یہ اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے لیکن باہر نکل جاوے بکی کی طرف اور تھما بھی نہیں کھڑے رہنے دیتے تھوڑا آگے نکل کر قبلے کی طرف رو ہو کر روبرو ہو کر اللہ کی تعریف نبی پر درود اور اپنی حاضری قبول ہونے کی دعا کریں یہ ایک عمل ہے اس کو سلاد و سلام کا عمل کہتے ہیں دوسرا عمل جیسے ابھی قصہ سنایا تھا دوسروں کا سلام پہنچانا اپنا سلام عرض کیا اس کے بعد نام لے لے کے دوسروں کے سلام پہنچا دے فلاں نے فلاں نے فلاں نے سلام عرض کیا اور کبھی اجتماعی پہنچا جائے بہت سارے آپ کے امتیوں نے سلام عرض کیا ہے قبول فرما دوسروں کا سلام تیسرا سلام اس ظلم و انفصحوں والی آیت میں اللہ پاک فرماتے میرا نبی جس کے لیے استغفار کرے اللہ کہتا ہے مجھے غفور الرحیم پاؤ گے یعنی میں معاف کر دوں گا میرا نبی کہہ رہے کہ معاف کر دے میں معاف کر دوں گا تو ہم اللہ کے نبی سے بات کریں ملاقات میں جا رہے ہیں آپ حیات النبی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گنہگار بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ میرے لیے استغفار کرے میرے لیے ماں باپ کے لیے پوری امت کے لیے آپ استغفار فرما رہے کتنے عمل ہوئے بھائی چوتھا عمل صفات کی درخواست صافی میسر حضور کے علاوہ کوئی نہیں ہوں گے پہلی صفات چھ طریقے سے آپ کی صفات ہوگی تو صفات کی درخواست کرے کہ آپ میرے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں آپ کے پڑوس میں اعلی مقام نصیب فرما لیں پھر ایک عمل ہے حضرت شیخ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بار بار کریں قرآن پاک کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ یہ آیت پڑھ کر ستر مرتبہ جو یہ درود پاک پڑھے اس کی دنیا آخرت کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی بہت چھوٹا درود ہے جو آپ کو ملنے والی کتاب میں اور ہر حج عمرے کی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ دانے کی تسبیح بنا لے ڈیجیٹل نہیں پریکٹیکل وہ دانے والی تاکہ دیکھتے نہیں رہنا پڑے اور سکتے مرتبہ یہ رستے میں چلتے ہوئے یہ ہو جائے گا وہاں تو اتنی کھڑے رہنے کی اب گنجائش نہیں بابو سلام سے داخل ہوئے یا تو اس سے پہلے سے یہ چالو کر دو تو روزے اگست تک پوری ہو جائے گی یہ چند اعمال ہے اور ایمان کی تجدید ہاں ایمان کی تجدید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات میں اقرار لیا تھا کہ دین میں نے پہنچا دیا تو صحابہ تو موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پہنچا دیا ہم تو ابھی جا رہے اور دین ہم کو پہنچا نہیں پہنچا بھائی قد بلت رسالہ و دئی تلامانہ و نصاہط علام یہ بھی سلام کے الفاظ میں کہ آپ نے دین پہنچا دیا حق ادا کر دیا خیر خواہی پوری کر دی اب ہم کیا کریں گے دین حجم کر جائیں گے نہیں اب ہم ارادہ کریں کہ موت تک آپ کی سریت سنت پہ میں زندہ رہوں اس کی درخواست کریں اور میں آپ کے دین کو لے کے پوری دنیا میں پھروں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے نبی نے یہاں سے ہندوستان بھیجا ہاں معین الدین ہندوستان جاؤ خواجہ صاحب گھبرا گئے ساتھیوں کو کہا حضور مجھے ہندوستان بھیج رہے دین کے لیے ساتھیوں نے اس وقت کوئی راستے ہی نہیں جنگل ہی جنگل دوسرے دن خواب آیا تو جو دل میں بات تھی کہ رستے نہیں دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے پر نقشہ تیار رکھا تھا ہاں نقشہ تیار رکھا تھا کہ معین الدین ہندوستان جاؤ تو خواجہ صاحب نے کہا رستے نہیں تو آپ نے چمڑے کا نقشہ ہاتھ میں دے دیا خواجہ صاحب ہندوستان آئے نیو لاکھ کو کلمہ ملا کتنے لاکھ کو ہندوستان میں ایک بینگا زمین نہیں لیکن سلطان ہند کہلائے نبی والا کام کرے کوئی فقیر ہو جائے آج بھی خواجہ صاحب کی دو دیگ ہے اجمیر میں پورے اجمیر کو کھلاتے تھے کہ کھاؤ اور دین سیکھنے کے لیے مسجد میں تعلیم کے حلقے میں آ جاؤ کھاؤ لنگر پہ اور آ جاؤ مسجد میں دین سیکھو جو اللہ میرا ہے وہ سب کا ہے سب کو کھلاتے تھے آج بیٹا باپ کو بھی نہیں کھلاتا بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ بابا تھوڑے دن اس کے وہاں تھوڑے دن اس کے وہاں تھوڑے دن اس کے وہاں میرے اکلے کے وہاں نہیں پڑے رہنے کا جن نبی والا کام کریں گے ہمارے دسترخان پہ لاکھوں کھائیں گے تو خواجہ صاحب کو اللہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو تبلیغ کا کام روزے اقدس پر اللہ کے نبی نے دیا مولانا بھی گھبرا گئے حجر شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اللہ والے تھے سب کو کہا کہ حضور کہہ رہے کہ الیاس تیرے سے کام لیا جائے گا تو مولانا گھبرا گئے میرے سے کام لیا دبلا پتلا بدن تھا بہت گھبرا گئے کس طرح کام ہوگا حضور والا نبی والا کام میں کیا کروں گا تو سب نے خواب کے الفاظ برابر سنے بڑے بڑے اللہ والوں نے حضور نے کیا کہا وہ کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا مول الیاس تم سے کام لیا جائے گا تو تم گھبراؤ مت تم کو اللہ کے نبی بسارت دیتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے اور یہ تبلیغ کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر بتانے پر آج نب سو سال سے ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اجانے نمازیں چالو ہو گئی پلین میں نماز ٹرین میں نماز گراؤنڈوں پر نماز جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے ہاں ناچنے گانے والے دنیا کے امام بن گئے کرکٹر دنیا کے امام بن گئے کیسے کیسوں سے اللہ نے کام لیا مراد خان کو ہم نے دیکھا چمبل کا ڈاکو تھا چھ ساڑھے چھ فٹ اونچا اتنا بڑا سینا کہ یہ وہ ہے جو دیوی کا بھی استاد ہے ہزاروں کو مارنے والے دین پر چلنے والے بن گئے راتوں کو گرم گرم آنسو بہانے والے بن گئے روزے اقدس پر اللہ کے نبی نے اپنا کام دے دیا اللہ کرے ہم کو بھی حضور اپنا کام دے دے سب سے اچھی زیارت اس کی ہے جو نبی کے طریقے میں ڈل کے آوے اور نبی کا غم لے کر آئے یہ ایک نیت ہماری پوری ہوئی سمجھ میں آئی گا دوسری نیت ہمارے مسجد نبوی کی عبادت کی ہے اور سب سے بڑی عبادت نماز ہے جس کو دینے کے لیے عرض پہ بلایا ہے ہاں سات سو پچیس مرتبہ علماء سے سنا کہ قرآن میں نماز کا حکم ہوا ہے ارے یہ حج کے سفر میں کسی کو یقین ہو کہ نماز چلی جائے گی تو حج کا سفر ملتوی کرے نماز نہیں چھوڑے اتنا بڑا حکم ہے وہ مسجد نبوی میں آٹھ دن سب کو ملتے ہیں کوئی کو نو اور دس بھی مل جائیں گے آٹھ دن کی پانچ نمازیں کتنی ہوئی جو چالیس نمازیں میری مسجد میں اللہ کے نبی فرما رہے میری مسجد میں با جماعت پڑے گا جنت واجب ہو جائے گی جہنم پہ حرام ہو جائے گا اور اللہ کے عجاب سے بچ جائے گا ہاں حضور کی مسجد میں کچھ بھی چلا جاوے جماعت نہیں جا اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا نیت کرنا پڑے گی کھانا پینا سونا چھوڑنا پڑے گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی ایک بھی جماعت نہیں چھوڑے گی پھر یہ مسجد میں بھی احتکاب کی نیت سے داخل ہو کثرت سے درود پاک پڑے مسجد کا سب سے بڑا وظیفہ مدینے کا درود پاک ہے خوب درود پڑے جاتے وقت ہدیے میں لاکھوں درود لے جاؤ ایک لاکھ دو لاکھ پچاس ہزار حضور کے کہیں جاتے تو ہدیہ لے جاتے کہ نہیں بھائی کس کو ملنے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فقیر کیا ہتھیار دیں گے جن کے صدقے میں سات و آسمان بنے تو درود پاک کیا ہے ایک دعا ہے کوئی بھی درود دعا ہے بندہ اللہ سے کہتا ہے میں تو کچھ نہیں دے سکتا تو تیرے نبی پر اپنی شان کے مطابق کوئی درود میں رحمتیں کوئی میں برکتیں کوئی میں ہم اللہ سے کہے درود پاک پڑھ کر کہ نبی کی درجے کو اور بڑھا دے تو لاکھ مرتبہ درود دو لاکھ مرتبہ پیکج بنا کر یہاں سے بھی لے جا مدینے میں بھی درود ہے درود علماء نے اس میں بھی بحث کی کیا قرآن پاک پڑھنے سے بھی درود پڑھنا افضل ہے قرآن پاک میں پڑھنے سے بھی درود پڑھنا افضل ہے تو فیصلہ اس پر ہے کہ ہاں مدینے کے قیام میں قرآن پڑھنے سے بھی درود پڑھنا افضل ہے کیونکہ وقتی وظیفہ ہے تھوڑے دن کا وظیفہ ہے قرآن کا ذکر سب سے افضل ہے مدینے کے قیام میں درود افضل ہے تو یہ ہمارے مسجد میں وہاں تعلیم بھی ہوتی ہے ہاں خالی اپنی مسجد میں نہیں ہوتی وہاں بھی تعلیم ہوتی ہے تو تعلیم میں بیٹھے تجویز کا ہلکا ہوتا ہے تو تجویز کے ہلکے میں بیٹھے کسی کو تکلیف نہیں دے جگہ کے لیے اس کے لیے کوئی اس سے جھگڑا نہیں کرے جھگڑا بہت بڑا گنا ہے دیکھو یہ ابھی سنا ہوگا جھگڑے کی وجہ سے سبے قدر اٹھا لی گئی قرآن کہتے ہیں لڑو مت ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی ہم جرا جرا میں لڑتے میری چمپل یہاں رکھے لی کس نے ہٹا میرا رومال یہاں رکھے لیا مسجد میں کوئی ریزرویشن تھوڑا ہوتا ہے ہاں تو جرا جرا میں جھگڑے نہیں کرے وہاں بھی لوگ کرتے جھگڑے روز اقدس سامنے ہیں اور جھگڑا کرتے وہ گنا بھی بتا دو جو یاد آ گیا ابھی میں بھول گیا تھا جالیوں کے آجو باجو اور وہاں بھی مسجد میں بلن آواز سے جو بات کرے گا میرے نبی کے دربار میں جو شور و پکار بلن آواز سے جو بات کرے گا زندگی بھر کی نیکیاں اکارت ہو جائے گی اور اس کو پتا بھی نہیں چلے گا آگے کی آیت کا ٹکڑا کیا ہے میں تو حافظ نہیں ہوں خدا حافظ ہم سورہ حجرات کی آیت ہے یہ اور روز اقدس پر لکھی ہوئی ہے کہ جو نبی کے دربار میں بلن آواز سے بات کرے گا شور سگپ وہاں بھی لوگ سیلفی وہ وہاں سے گھوم پڑتے ابا سلام پڑھو ابا سلام پڑھو تو آیا ہے تو پڑھنی بھائی بیوی سلام پڑھ دو بیوی کو پیچھے والے سب دیکھ رہے تھے اور یہ بیوی سے ویڈیو کال میں جوائنٹ ہو گیا یہ سب بے ادبیاں ہیں زندگی بھر کی نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں اور مسجد میں بھی ذرا شور سگت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا تو ایک کنکری لے کے یوں ڈالتے تھے اس کے قریب پھر وہ کنکری پڑتی تھی تو یوں کہتے تھے ادھر او ادھر ایسا نہیں ہم لوگ اس کے عادی ہے جور سے چمپل حضور کے باہر روزے کے باہر نکلے نا زور سے چمپل اللہ ما فرماوے ادب سے جاوے انشاءاللہ تو نہیں تو زندگی بھر کی نیکیاں کھو کے آئے گی مسجد میں ادب سے رہے درو تلاوت ذکر دعوت ہاں اور ایک دوسرے کی جان پہچان کرے بازو میں کوئی ترکی ہوگا کوئی بنگالی ہوگا کوئی امریکن ہوگا کوئی آسٹریلین ہوگا جان پہچان تو کرو سلام دعا خیریت آپ کے یہاں دین کی کیا حالت ہے ایک دوسرے کو اللہ کی طرف مائل کرے انشاءاللہ یہ مسجد کا عمل گیا اور ایک دن زیارت کے لیے مدینہ میں جاؤ ہاں ریاض الجنہ میں جانے کے لیے وہ جنت کا ٹکڑا جس کا ذکر کیا نا اس میں نسوخ کر کے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گی اپلیکیشن یہ نسوخ کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو اس میں آپ کو ٹائم مانگے گی کہ کون سے ٹائم میں ہم جانا چاہتے ہیں جو سرچ کریں گے وہ ٹائم میں پہنچ جاؤ جلدی پہنچ جانا پڑے گا جب بھی لیٹ ہوئے ڈیلیٹ کر دیں گے اور اس کے بغیر جانے بھی نہیں دیں گے اور جو ٹور میں ہیں ان کو دو مرتبہ ملتی ہے ایک اجتماعی ملتی ہے ٹور والا ایڈجسٹ کرتا ہے اور ایک انفرادی اپنے موبائل سے نسوخ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے وہ اندر جانے دیں گے اور وہاں تو بہت تین جگہ مبارک ہے لیکن ابھی میں رمضان پہلے جا کے آیا کوئی جگہ جانے کا موقع نہیں وہ جس کو جہاں جگہ ملی اس کو نے آہستہ جو مانگو ملے محراب النبی جہاں اللہ کے نبی نے زندگی بھر امامت کی اس دعا نے ابھی لبابا کوئی جانے کی جگہ نہیں اس دوا نے ہنانا ایک بھی جگہ پہ جس کو جہاں جگہ ملی صرف دعا مانگ لو دو رکعت پڑھ کے ہاں کبھی کبھی ایسا ٹائم مانگو نہ اللہ سے دعا بھی مانگو کہ ایک فرج نماز اندر مل جائے تو کبھی کبھی کچھ بندوں کو ایک دو فرج نماز بھی مل جاتی ہے تو جنت کے ٹکڑے میں یہ مسجد کے اعمال ہوئے ایک دن باہر جائیں گے کتنے لوگ باہر ہی رکھڑتے رہتے باہر ہی رکھڑتے رہتے باہر کی زیارت جو ہے ہفتے میں ایک دن وہ سیکنڈری آئٹم ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کے نبی کے آجو بازو ہے مسجد میں اور سلام اتنا بڑا جگہ ہی نہیں ملے گی وہ جارت کی بس میں بیٹھ جاؤ تو آپ کو پہلے زیارت کرائیں گے مسجد کوبا جو مسجد نبوی سے بھی پہلے بنی وہاں جانے اور دو رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے وہاں سے آپ کی بس چلے گی تو مسجد قبلتین جائے گی جہاں قرآن اترا وہ بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ قبلہ بنا وہاں دو رکعت پڑھو دعا مانگو کہ اللہ تو کہے گا ایسا کریں گے اپنی کوئی مرضی نہیں تو کہے گا ایسا کریں گے وہاں سے آپ کی بس اٹھے گی عہد پہاڑ پہ جائے گی پہلے تھمسا مساجد جاتی تھی ابھی ابھی گئے تو وہاں نہیں اترنے دیا جہاں جنگے کھندک ہوئی تھی دور سے بتا دیا وہاں سے بس اٹھے گی عہد پہاڑ جائے گی بہت پہاڑ کو دیکھ کر اللہ کے نبی اپنی سواری تیز کر دیتے تھے اور یوں کہتے تھے بہت مجھ سے محبت کرتا ہے میں عہد سے محبت کرتا ہوں تو وہ پہاڑ حضرت شیخ جب واپس آئے تھے تو وہ پہاڑ کے پتھر لائے تھے ہم لوگ چائنا کا مال بھر کے لاتے اللہ والے ایسی چیزیں اوریجنل لاتے آج بھی اوریجنل ہے تو پہاڑ کی جانت کرے اور دل میں پیدا کرے شوق علماء سے سنا یہ پہاڑ کو بھی اللہ حضور کی جنت میں منتقل کریں گے عشق نبی کی وجہ سے حضور کی محبت کی وجہ سے جنت تک پہنچ جائے گا ہم بھی اللہ سے مانگے یا اللہ عشق نبی ہمیں بھی دے دے ہم بھی اللہ جنت سے آئے ہیں جنت تک پہنچ جاؤ اور دوسرا وہاں ایک جنگ ہوئی تھی جنگ عہد اس کو بھی پڑھ کے جاؤ کہ جنگ عہد میں کیا ہوا تھا نہیں تو وہ قبرستان دیکھ کر آدمی کچھ بھی نہیں کرتا یہ قبرستان ہے کیا قبرستان ہے وہ پہاڑی بھی ہے رومانہ ابھی بھی ہے کہ جس پر پچاس آدمیوں کی جماعت اللہ کے نبی نے رکھی تھی اور یوں کہا تھا میں نہیں کہوں آج تک یہیں رہی جب جنگ ختم ہو گئی اور کافر بھاگ رہا ہے تو مالے گنیمت کے شوق میں سب چل رہے اور سب لے رہے مال گنیمت یہ پچاس آدمی نے سوچا جنگ ختم ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے کہا تھا تو جنگ تو ختم ہو گئی تو آپس میں ہو گئی کسا کس دنیا کا ہوا ارادہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط فہمی میں چھوڑ گئی مس انڈرسٹینڈنگ میں چھوڑ گئی تو اللہ کی آئی ہوئی مدد اٹھ گئی وہ کافی جو بھاگ رہے تھے پلٹ کر پیچھے سے آئے حملہ کیا اور ستر بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے جس میں سید السہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر آپ کے سگے چچا اور کافروں نے آپ کے ٹکڑے کیے گیارہ نو ٹکڑے کیے ہندا نے دل چبایا ایسے ظلم ہوئے ستر آدمی پورے مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہیں آتی تھی اور اللہ کے نبی کی زبان پر سے یہ بات نکلی کہ آج مدینے میں یہ شہید ہونے والے کی تو رونے والیاں بھی ہے اور میرے چچا پر رونے والا کوئی ہے اس پر مدینے کی عورتیں روتی ہوئی پہنچ گئی کہ آپ کسی کے رونے والی ایک دو ہے آپ کے چچا پر رونے کے لیے پورا مدینہ تیار اس وقت رونا منع نہیں ہوا پورا مدینہ رونے تیار ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو دھارس دی کہ آپ چپ ہو جاؤ یا نبی اللہ آپ کے چچا کو اللہ پاک نے سید السہدا لکھ دیا پھر اللہ کے نبی چپ ہوئے اور آپ کی جنازے کی نماز ستر مرتبہ پڑی گئی سب کے جنازے آتے تھے سید السودا حضرت حمزہ کا جنازہ وہیں رہتا تھا ستر مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی گئی وہ چورس قبرستان میں وہ دفن ہیں جنہوں نے ایک سال لگایا مدینے میں مسید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس قبرستان میں دفن ہیں لیکن مجھ پڑھ کے جائیں گے سن کے جائیں گے تعلیم میں بیٹھ کے جائیں گے تو کچھ ہاں اندر جانے نہیں دیتے ان کو باہر سے سلام کرتے ہوئے السلام علیکم یا سہدا السلام علیکم یا نجبا السلام علیکم یا حل الوفا آپ کہیں گے یہ سب نہیں یاد ہوئے گا اے وفادارو اللہ کا آپ پر سلام ہو اے جان اشارو اللہ کا آپ پر سلام ہو یہ دین کے جان دین کے پھیلانے والوں دین کے ہم تک پہنچانے والوں اللہ آپ کے اونچے اونچے درجے عطا فرماوے آپ کی خطائیں کمزوریاں معاف فرماوے اور آپ کے صدقے میں آپ کی قربانیوں کی برکت سے اللہ ہم کو بھی نوازے ان کو باہر سے سلام پڑھ دے ایک دن جنت البقی جا کے آؤ ایک دن صبح میں بھی کھلتا ہے شام کو بھی کھلتا ہے جنت البقی جا کے آوے یہ باہر کی جارتیں ہے اور مدینہ میں زیادہ تر سلام ہے اور مسجد کی عبادتیں ہے اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرماوے اور ودائی سلام ہے آخر میں آگے جیسے وہاں ودائی طواف ہے تینوں حج میں واجب ہے یہ ودائی سلام ہے آخری وقت روتے ہوئے بہتی ہوئی آنکھوں سے ہاں دیکھو ایک ایک عمل رہ گیا تھا منا بھائی نے یاد دلایا اللہ جزائے خیر عطا فرماؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا کلمہ بھی پڑھ لے اشد اللہ الہ الا اللہ واشد ان محمد رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے تو ہاں اشد ان کا آپ اللہ کے رسول ہے تو ہمارے ایمان کے گواہ کون بن گئے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے ایسا موقع ملے گا تو کلمہ بھی سلام پڑے جب عرض کر دے اور ودائی سلام عرض کرتے ہوئے جب تک گمت کدرا دکھے بہتی ہوئی آنکھوں سے روتے ہوئے پچھلے پگوں سے واپس آوے اور مدینہ میں بہت احتیاط سے رہے بہت احتیاط کسی سے لڑائی نہیں ہو کسی سے کوئی معاملہ نہیں الجھے یوں کہتے جو مدینے والوں کو ستائے گا وہ ایسا پگھل جائے گا جیسے آگ میں لاکھ پگھل جاتی ہے اور جو میرے مدینے والوں کے ساتھ مکر کرے گا وہ ایسا ختم ہو جائے گا جیسا پانی میں نمک ختم ہو جاتا ہے ایسا پگھل جائے گا وہ اس لیے بھائی مدینے کا قیام بہت احتیاط سے گزارے آٹھ دس دن ہیں ڈرتے ڈرتے اور یہ جو سنتیں سجائی تھی وہ زندگی بھر رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اب چہرہ اجنبی والا زندگی بھر رکھوں گا کرتا پائجامہ زندگی بھر پہنوں گا امامہ زندگی بھر ٹوپی زندگی بھر یہ بتا دیا کہ مدینے میں خاص کر کے روزے اقدس پر اور آجو بازو مسجد میں بلند آواز سے بات نہیں کرے نہ شور سگب کرے اور خاص کر کے یہ یہ بات اپنی ماں بہنوں کو کر کہہ دینا پردے کے پیچھے وہ سلام پڑھنے میں اتنا لڑتی ہے اتنا لڑتی ہے جیسے کہ سبزی بازار میں لڑتی ہے مرد تو کچھ بھی احتیاط کر لیتے عورتیں نہیں کرتی مدینے میں دونوں الگ الگ ہو جائیں گے ان کا ٹائم وہاں جا کے معلوم کر لیے مکے میں دونوں ساتھ چلتے مدینے میں عورتوں کے سلام کا ٹائم اور جنت کے ٹکڑے میں جانے کا بھی ٹائم ان کو دیا جاتا ہے وہ دونوں صبح دوپہر شام وہ معلوم کر کے اپنی گھر والیوں کو بھی وہاں بھیجے اور تاکہ اس سے بھیجے کہ جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لیجیے اور سلام عرض کر دیجیے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرماؤ یہ پیشاب پانی وضو وغیرہ ٹائم دیا جاتا ہے مغرب بعد بھی مجلس ہوگی ان شاء سبحان اللہ